اللہ ہوتے تر علا ہوتی تری اللہ اما ہوتی شریعت کیا شہادت بس یہ نعرہ ہم لگائیں گے شریعت کیا شہادت بس یہ نعرہ ہم لگائیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بہائیں گے شریعت شہادت بس یہ نعرہ ہم لگائیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بہائیں گے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 نفاذ دی کی خاطر ہم بڑھیں گے اس طرح کر کے نفاذ دی کی خاطر ہم بڑھیں گے اس طرح کر کے نفاذ دی کی خاطر ہم بڑھیں گے اس طرح کر کے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 امن و اما آیا کسی طرز حکومت سے نہیں امن و اما آیا کسی طرز حکومت سے نہیں امنو اما آیا کسی طرز حکومت سے محمد کے صحابہ ہی کا قانون لے کر آئیں گے محمد کے صحابہ ہی کا قانون لے کر آئیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بغائیں گے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اکبر اکبر اللہ اللہ اللہ اللہ اکبر یہ پاکستان بناتا کہ شریعت ہوگی گنا فضیا یہ پاکستان بنا تھا کہ شریعت ہوگی یہاں یہ پاکستان بنا تھا کہ شریعت ہوگی نافذ فضیا اسی مقصد کی خاطر ہم تو جاں اپنی لٹائیں گے اسی مقصد کی خاطر ہم تو جاں اپنی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 مدارس بن کے کانٹے کیوں تیری آنکھوں میں چبھتے گئے مدارس بن کے کانٹے کیوں تیری آنکھوں میں چبھتے گئے مدارس بن کے کانٹے کیوں تیری آنکھوں میں چبھتے ہیں تحفظ ان کو دینے کی سدائیں ہم لگائیں گے تحفظ ان کو دینے کی سدائیں ہم لگائیں گے جہاں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 گرا دی مسجد اس دور کے ایک اب رگانے پھر گرا دی مسجد اس دور کے ایک اب رگانے پھر گرا دی مسجد اس دور کے ایک اب رہانے پھر ابابیلے خدا بن کے انہیں اب ہم بچائیں گے ابابیلے خدا بن کے انہیں اب ہم بچائیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بغائیں گے اللہ اکبر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اکبر ہو اللہ ہو اللہ ہو حقیقت ہی بیاں کر دی ستم جتنا تھا جو بن پر حقیقت ہی بیاں کر دی ستم جتنا تھا جو بن پر حقیقت ہی بیاں کر دی ستم جتنا تھا جو بن پر اسی راہ اکابر پر ہمیشہ چلتے جائیں گے اسی راہ اکابر پر ہمیشہ چلتے جائیں گے جہاں میں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 زنا کے یہ کھلے اڈے نہیں چھوڑیں گے یہاں پر اب زنا کے یہ کھلے اڈے نہیں چھوڑیں گے یہاں پر اب زنا کے یہ کھلے اڈے نہیں چھوڑیں گے یہاں پر اب فحاشی کو ختم کر کے حیا سیرت بنائیں گے فحاشی کو ختم کر کے حیا سیرت بنائیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بہائیں گے ہو اکبر اللہ ہو اکیب اللہ ہو اکیبل اللہ ہو اکیبل اللہ ہو اکیبل اللہ ہو اکیب اللہ ہو اکیبل اللہ ہو اکیب جبر چوری ڈکیتی کی جہاں دیکھو حکومت ہے جبر چوری ڈکیتی کی جہاں دیکھو حکومت ہے جبر چوری ڈکیتی کی جہاں دیکھو حکومت ہے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 لہو معصوم جانو کا بہا کر تم بچے گا کیا لہو معصوم جانو کا بہا کر تم بچے گا کیا لہو معصوم جانو کا بہا کر تو بچے گا کیا تیری شاہی کو ہم قوت سے اے ظالم اڑائیں گے تیری شاہی کو ہم قوت سے ظالم اڑائیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بہائیں گے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اکبر اکبر اکبر اکبر اکبر اکبر اکبر اللہ اکبر سنا گے کہ تری اپنا شریعت کے مخالف ہے سنا ہے کہ طریق اپنا شریعت کے مخالف ہے سنا ہے کہ طریق اپنا شریعت کے مخالف ہے ہاں کچھ بھی ہو مگر باعث جبر کو ہم مٹائیں گے ہاں کچھ بھی ہو مگر باعث جبر کو ہم مٹائیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بگائیں گے ہو اکبر اللہ ہو اللہ اکبر ہو اکبر اللہ ہو اللہ اکبر ہو ہو اکبر اللہ ہو ہو اکبر سنو اگلے زمانہ تم سنو آواز گیلانی سنو اگلے زمانہ تم سنو آواز گیلانی سنو اگلے زمانہ تم سنو آواز گیلانی شریعت تاج پر چم ہم تو ہر صورت اٹھائیں گے شریعت تاج پر چم ہم تو ہر صورت اٹھائیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بگائیں گے اللہ اکبر اللہ ہو اکیبل اللہ ہو اکیبل اللہ ہو اکیبل اللہ ہو اکیبل ہو اکبر اللہ ہو قربل عملہ ہو قربل شریعا بس یہ نعرہ ہم لگائیں گے شریعت یا شہادت بس یہ نعرہ ہم لگائیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بہائیں گے اللہ ہو اللہ ہو